شیبان نے منصور سے اسی اسی کے کے ساتھ مانند حدیث بیان کی مگر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر حرام کی ہیں اور انہوں نے یہ نہیں کہا بلا شبہ اللہ نے تم پر حرام کی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چوراسی